خبیث جڑے رواج نے انہاں لوکاں دے نا انہاں دا کی بندہ کر سکدا ہے اے خبیث رواج انہاں دے نہ انہاں نو اللہ تعالی دے فرض یاد نہ جناب حرام حلال یاد نہ کوئی کفر ایمان یاد ویکھ اے ضرور یاد ہے جڑی بدعت نہ ایجاد کر لئیے او ضرور یاد ہے بالکل صحیح میں انشاءاللہ میں حضور کل پہنچا سوں صحیح بات ادھر گل کر کے نہ سمجھا کے میں

پھر ایڈا ایڈا بچہ بچہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے تو چلو چلو ایک ایک ایک ایک ہوں جوانی بندہ جی، جی، جی۔ بندہ گزارتا وہ وہ وہ وہ کام بھی بھی ہوتا آدھا دور جو کوئی ایسا کہ ہی نہیں نہیں انہیں الٹا سارے بخشن کا سامان بننا ہے تو اندر پھر اور کل کل ہو گئے نہیں ہوئے کل گیا ختم ہاں